حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قدو کے برتن روغن لگے ہوئے سبز برتن لکڑی کے برتن اور جو کی شراب سے منع فرمایا ہے سننے ابو داود حدیث نمبر 3697